اس روز ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی کیونکہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے محبوب امام اور خطیب امام شامی آ گئے ہیں انہوں نے امام شامی کے پیچھے نماز پڑھی لیکن عصر کی نماز کے وقت امام مسجد میں نہ آیا مغرب کی نماز کے وقت بھی امام شامی غیر حاضر تھے اور عشاء کی نماز کے وقت بھی لوگوں کا محبوب امام لاپتہ تھا ان کے گھر سے پتہ کیا گیا معلوم ہوا کہ وہ اثر کی نماز کے بعد کہیں چلے گئے تھے ایک معمہ تھا جو حل نہ ہو سکا کوئی بھی نہ تھا جو یہ بتاتا امام شامی کہاں چلا گیا ہے دو یا تین آدمیوں نے بتایا کہ امام کو شہر سے باہر جاتے دیکھا گیا تھا رات کو انہیں کہاں تلاش کیا جاتا لوگ صبح کا انتظار کرنے لگے فجر کی نماز کے وقت بھی امام شامی نہ آئے لیکن نماز کا وقت گزر گیا تو شہر میں ایک سنسنی خیز خبر پھیل گئی جو یہ تھی کہ ایک آدمی شہر کے باہر سے آ رہا تھا تو اس نے ویرانے میں ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ کسی کا کٹا ہوا سر لٹکتا ہوا دیکھا اس نے اچھی طرح دیکھا تو اس پر سکتا تاری ہو گیا یہ سر امام شامی کا تھا جو بڑی صفائی سے جسم سے کاٹا گیا تھا لوگ حیران اس پر ہوئے کہ امام شامی کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی کہ انہیں اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے یہ خبر حسن بن صباح کو پہنچائی گئی تو وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا حسن بن صبا نے گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑا جدھر بتایا گیا تھا کہ امام شامی کا سر درخت کے ساتھ لٹکتا دیکھا گیا ہے شہر کے لوگ ہجوم کر کے اس کے ساتھ دوڑے جا رہے تھے حسن بن صباح اس درخت تک پہنچا جہاں ابھی تک امام شامی کا سر لٹک رہا تھا اس نے سر دیکھا یہ درخت کے ایک ٹہن کے ساتھ بالوں سے بندھا ہوا تھا امام شامی کے بال شانوں تک لمبے تھے یہ دیکھو ایک بازو کسی آدمی کی بڑی ہی بلند اور گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی لوگ اس طرف دیکھنے لگے اور پھر اس طرف دوڑ پڑے حسن بن صبح بھی اس طرف گیا اور گھوڑے سے اتر کر بازو دیکھا جو کندھے سے کاٹا گیا تھا سب لوگ ادھر ادھر پھیل جاؤ حسن بن صباح نے اعلان کیا امام کے جسم کے کچھ اور ٹکڑے ملیں گے میں سمجھ گیا ہوں ان کا قاتل کون ہے وہ انسان نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق ہے جو یقیناً جنات میں سے ہوگی لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور تلاش کرنے لگے تھوڑی سی تلاش کے بعد آوازیں آنے لگیں یہ ایک ٹانگ پڑی ہے پھر کچھ دور سے آواز آئی یہ ایک بازو پڑا ہے اس طرح آوازیں آتی رہیں اور امام شامی کے کٹے ہوئے اعضا مل گئے بازو الگ اور ٹانکیں الگ پھینک دی گئی تھی مہدی الوی رات بھر چلے میں بیٹھا رہا تھا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ سو گیا تھا اس کا خیمہ وہاں سے کچھ دور تھا اور چٹانوں کی اوٹ میں تھا اسے پتا ہی نہ چلا کہ امام شامی قتل ہو چکا ہے اور اس کے جسم کے کٹے ہوئے اعضا اکٹھے کیے جا چکے ہیں لوگوں پر خوف و ہراستاری ہو گیا تھا اور حسن بن صباح کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور اس سے پوچھنے لگے کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا ہے حسن بن صبح پہلے بتا چکا تھا کہ امام شامی کے قاتل جنات ہیں اب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تو اس نے لوگوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا لوگوں ہوش میں آؤ اور میری بات غور سے سنو حسن بن سباہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی ہی بلند آواز میں کہا تم سب جانتے ہو کہ امیر شہر یہاں سے تھوڑی دور آگے چلا کشی کر رہے ہیں تمام شہر میں یہ اعلان کرا دیا گیا تھا کہ کوئی شخص اس طرف نہ آئے لوگوں کو روکنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امیر شہر کی چلا کشی میں خلل نہ پڑے اور اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایسا چلا کر رہے ہیں کہ بہت سے جنات اس علاقے میں آ گئے ہیں امیر شہر جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس میں ایسا تاثر ہے جو جنات کو متاثر کر لیتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اگر کوئی آدمی اس خیال سے ادھر آئے کہ امیر شہر کو چلا کشی کی حالت میں دیکھے تو جنات اسے روکتے ہیں اور اگر وہ نہ رکے تو اس کا وہی حال کر دیتے ہیں جو تم لوگوں نے اپنے امام کا دیکھا ہے اسی لیے میں نے انتظام کر دیا تھا کہ یہاں دور دور تک کچھ آدمی بٹھا دیے تھے جو کسی کو ادھر آنے نہیں دیتے تھے میں تم سب کے سامنے ان آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے امام کو اس طرف آتے دیکھا ہوگا یا امام ہجوم میں سے ایک آدمی کی آواز سنائی دی میں نے کل شام سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے امام شامی کو اس طرف آتے دیکھا تھا میں ان کی طرف دوڑا اور انہیں روک دیا اور بتایا کہ وہ آگے نہ جائیں انہیں وجہ بھی بتائی لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ ضرور آگے جائیں گے میں فیصلہ نہ کر سکا کہ میں امام حسن بن صباح کا حکم مانوں یا امام شامی کا امام شامی کے سامنے میری حیثیت ہی کیا تھی میں نے سوچا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ اور عظیم امام ہیں جنات ان کے قریب آنے کی ضرورت نہیں کریں گے میں ان کے راستے سے ہٹ گیا وہ آگے چلے گئے اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے کیونکہ آگے ٹیلے بھی تھے اور چٹانیں بھی یہ تو صبح میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ امام شامی کا سر ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ بالوں سے بندھا ہوا ہے اب تم سب نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے جسم کو کاٹ کر جنات نے کس طرح بکھیر دیا ہے لوگوں پر سناٹا تاری ہو گیا حسن بل صبح نے ہجوم پر نظر گھمائی اس نے ہر کسی کے چہرے پر خوف کا تاثر دیکھا اتنا زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں حسن بن سبھا نے لوگوں سے کہا تم لوگ اب احتیاط کرنا کہ کوئی بھی اس علاقے میں نہ آئے میں اس قاتل جن کو حاضر کر کے زندہ جلا دوں گا لوگ آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل پڑے حسن بن صبح گھوڑے پر سوار کسی اور طرف چلا گیا قتل کی یہ ہولناک واردات یوں ہوئی تھی کہ امام شامی جب حسن بن صبح کے گھر سے نکلا تھا تو حسن بن صبح نے اپنے آدمیوں کو بلایا تھا انہیں جو ہدایات دی تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ امام شامی پر نظر رکھیں اگر وہ اس طرف جاتا ہے جہاں مہدی الوی چلا کشی کر رہا ہے تو وہ اسے وہیں کہیں ختم کر دے یا امام حسن بن بنصبا کے ایک دست راست نے کہا تھا یہ نہ کہیں کہ اگر وہ ادھر جائے تو اسے قتل کیا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام شامی کا اس شہر کے لوگوں پر اس قدر اثر و رسوخ ہے کہ لوگ اسے پیر اور مرشد مانتے ہیں میں نے گھوم پھر کر دیکھا ہے پھر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اگر یہ شخص علموت میں رہا تو کوئی بعید نہیں کہ یہ ہمارے خلاف محاذ بنا لے اور ہم نے اس شہر کے لوگوں میں جس طرح اثر پیدا کیا ہے وہ رائے گان چلا جائے اس آدمی کا اس شہر میں رہنا بلکہ اس دنیا میں رہنا خطرناک ہوگا تو اسے ختم کر دو حسن صبح نے کہا لیکن قتل اس طرح کرو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کسی انسان نے قتل کیا ہے یہ مہدی الوی کے پاس ضرور جائے گا اسے اس ویرانے میں قتل کرو اور اس کے بازو ٹانگین سر کاٹ کر الگ الگ پھینک دو پھر میں آ کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا قاتل کون ہے پھر لوگ اسے بھول جائیں گے اور میرے اور زیادہ معتقد ہو جائیں گے امام شامی کے دن پورے ہو چکے تھے وہ اسی شام موت کی وادی کی طرف چل پڑا اور حسن بن صبح کے آدمیوں نے اسے اسی طرح قتل کر دیا جس طرح حسن بن صبح نے بتایا تھا اور پھر اس ابلیس نے لوگوں سے منوا لیا کہ یہ قتل جنات نے کیا ہے سورج غروب ہونے کو تھا جب امام شامی کو قبر میں اتارا گیا نماز جنازہ حسن بن صباہ نے پڑھائی تھی اور اس کے بعد اس نے امام شامی کی وفات پر ایسی نوحہ خوانی کی تھی کہ لوگوں کے آنسو ہی نہیں بلکہ سسکیاں اور ہچکیاں نکل آئی تھیں اگلی صبح حسن بن صباہ مہدی الوی سے ملنے چلا گیا مہدی الوی خیمے میں زمین پر بچھے ہوئے بستر پر گہری نیند سویا ہوا تھا یہ چلے کا آٹھواں یا نواں دن تھا قادم نے اسے جگایا اور بتایا کہ امام حسن آئے ہیں مہدی الوی ہڑبڑا کر اٹھا حسن بن صبح خیمے میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اس نے مہدی الوی کے چہرے کا جائزہ لیا وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ مہدی الوی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس کی ذہنی حالت کیا ہے کیا آپ یہ چیلا جاری رکھ سکیں گے حسن بن صبح نے پوچھا ہاں امام مہدی الوی نے جواب دیا میں چلا جاری رکھوں گا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی بلکہ ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا تصورات بہت ہی حسین ذہن میں آتے ہیں اور یہ اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں آپ کو تو سکون ملتا ہے حسن بن صبح نے کہا لیکن آپ کے ارد گرد جو علاقہ ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہو گیا ہے میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے اس کے اثرات پوری کائنات پر ہوتے ہیں یہ دراصل سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کا وظیفہ ہے جو جنات پڑھا کرتے تھے آپ کے خیمے کے ارد گرد جنات کا ایک ہجوم اکھٹا ہو گیا ہے یہ اس وظیفے کی کشش اور جنات کی عقیدت مندی ہے تو کیا یہ جنات مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے مہدی الوی نے ذرا ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا نہیں امیر علمود حسن بن صباح نے جواب دیا یہ تو آپ کی خوش نصیبی کی نشانی ہے کہ آپ کا پڑھا ہوا وظیفہ کائنات پر اثر انداز ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ جنات انسانوں کے روپ میں آ کر آپ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اگر ایسا ہوا تو آپ بالکل بھی نہ ڈریں وہ خاموشی سے آپ کا ورت سنتے رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ سونے کی یہ تین اینٹیں کس طرح برامد ہوئی ہیں مہدی الوی نے پوچھا کیا مسلح کے نیچے سے مزید خزانہ برامد ہوگا میں گزشتہ رات سو نہیں سکا حسن بن سباہ نے کہا سونے کی یہ تین اینٹیں ایک اشارہ ہے میں رات بھر مراقبے میں رہا ہوں معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ کیسا اشارہ ہے صبح کاذب کے وقت مجھے یہ راز معلوم ہوا خزانہ برآمد ہوگا لیکن ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ خزانہ کہاں سے برآمد ہوگا مجھے امید ہے کہ پندرہ سولہ دنوں بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا سونے کے یہ تین ٹکڑے ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ آپ کو تین اور شہر ملیں گے پھر علموت کو ملا کر ان چار شہروں کی ایک سلطنت بن جائے گی جس کے سلطان آپ ہوں گے اس سلطنت کو حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اسی طرح صبر و تحمل اور پوری یکسوئی کے ساتھ پورے چالیس دن یہ وظیفہ پورا کر دیں مہدی الوی کو باقاعدہ حشیش پلائی جا رہی تھی خادم حشیش کی مقدار میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا اسے اونٹنی کا دودھ پینے کی اجازت دے دی گئی تھی یہ دودھ ہر روز اس کے قیمے میں پہنچا دیا جاتا تھا اس میں بھی ذرا سی حشیش ڈال دی جاتی تھی کچھ تو اس کی اپنی خواہشات کے تصور تھے جو اس کے ذہن میں نکھرتے ہی چلے آ رہے تھے کچھ حسن بن صبح کی باتوں کے اثرات تھے کہ مہدی الوی کے ذہن سے یہ اترتا جا رہا تھا کہ وہ علمود کا امیر ہے اور اس کی حیثیت ایک بادشاہ جیسی ہے میں آپ کو ایک بری خبر سنا رہا ہوں حسن بن صبح نے کہا آپ کے محبوب امام شابی اچانک حجاز سے واپس آ گئے تھے انہیں پتہ چلا کہ آپ یہاں کشی میں بیٹھے ہیں تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ آپ کو چلا کشی سے روکیں گے میرے دل میں امام شامی کا بے تحاشا احترام ہے میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ آپ کی چلا کشی میں مداخلت نہ کریں ورنہ اس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے اور امیر علمود کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے ان کی اور ہم سب کی بدقسمتی کہ وہ نہ مانے اور کل آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑے ہمیں اطلاع ملی کہ ان کا سر ویرانے میں ایک درخت کے ساتھ بالوں سے لٹک رہا تھا مجھے صاف پتہ چل گیا کہ انہیں جنات نے کاٹ کر پھینک دیا تھا کیونکہ وہ جنات کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کے وظیفے کی توہین کر رہے تھے یہ توہین ہی تھی کہ وہ آپ کو اس وظیفے سے ہٹانے آ رہے تھے کل میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور انہیں سپرد خاک کر دیا ہے حسن بن صبح کو توقع تھی کہ مہدی الوی کا رد عمل بڑا ہی شدید ہوگا اور وہ روئے گا کیونکہ وہ امام شامی کا معتقد تھا بلکہ وہ اس کا مرید تھا لیکن اس نے اپنے امام کی موت کی خبر سنی تو اس کا چہرہ بے تاثر رہا جیسے اس پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا ہو اس کی آنکھیں خشک رہیں اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا حسن بن ملصبا نے جب یہ دیکھا کہ مہدی الوی نے کوئی اثر لیا ہی نہیں تو وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا وہ مہدی الوی کی حصے مردہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا میں یہ چلہ پورا کروں گا اور امام محترم مہدی الوی نے کہا یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں وہ تو میں دیکھ چکا ہوں حسن بن سباہ نے کہا اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں سونے کی تین اینٹوں کا برامد ہونا وظیفے کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور امام شامی کا جنات کے ہاتھوں قتل ایک اور ثبوت ہے آپ دل جمعی سے چلا جاری رکھیں کیا میں اونٹنی کا دودھ ہی پیتا رہوں گا مہدی الوی نے پوچھا ہاں حسن بن صبا نے کہا آج کا دن ملا کر دو دن اور آپ اونٹنی کے دودھ پر ہی رہیں گے اس کے بعد آپ اس دودھ کے ساتھ دن رات میں صرف ایک بار آدھی روٹی کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں حسن بن صبح نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اتنے تندرست اور اتنے صحت مند جسم والا امیر شہر غذائیت کی کمی کی وجہ سے کچھ کمزور ہو گیا تھا حسن بن صبھا نے اسے اور زیادہ کمزور کرنا تھا حسن بن صبح مہدی الوی کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کر کے وہاں سے آ گیا مہدی الوی نے حسن بن صبھا کی جو پیشن گوئی سنی تھی انہوں نے اسے نہایت حسین اور دل پسند تصوروں میں دھکیل دیا سات آٹھ دن اور گزر گئے مہدی الوی اب ایسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا جس میں اس کے ذہن کے تصورات حقیقی زندگی کی صورت میں محسوس ہونے لگے اور حقیقی زندگی اس کے ذہن سے بہت حد تک نکل گئی پندرہ سولہ دن گزر گئے تو حسن بن صباح ایک بار پھر مہدی الوی کے خیمے میں گیا اس نے مہدی الوی کے چہرے کا اور ذہنی کیفیت کا اندازہ کیا اس نے دیکھا کہ وہ بڑے اچھے نتائج حاصل کر رہا ہے مہدی الوی بڑی جاندار آواز میں بولتا تھا لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہا یہ شخص اسی طرح زندگی کی حقیقتوں سے کٹ گیا ہے جس طرح ہرے بھرے درخت کی ایک شاخ کٹ کر گر پڑتی ہے اس شاخ کو سوکھ کر پتا پتا ہو جانا ہے یہی کیفیت مہدی الوی کی ہو رہی تھی کیا آپ کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں حسن بن صباح نے پوچھا کوئی اور چیز آپ کو نظر آتی ہو ہاں محترم امام مہدی الوی نے مخمور سی آواز میں کہا میں نے گزشتہ رات ایک عجیب چیز دیکھی ہے میں وظیفے میں مصروف تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس طرح میرے سامنے سے گزر گئی جیسے وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ بادلوں پر تیر رہی تھی میں چونکہ وظیفے میں مصروف تھا اس لیے میں نے اس کی طرف زیادہ نہ دیکھا اتنا ہی دیکھا کہ وہ میرے سامنے سے گزری اور غائب ہو گئی میں تو کہوں گا کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی حور تھی میں نے اپنی پوری کی پوری توجہ وظیفے پر مرکوز کر دی ذرا ہی دیر بعد ایک اور لڑکی جو پہلی جیسی حسین اور دلکش تھی میرے سامنے سے گزر گئی میں کچھ ڈرا بھی اور گھبرایا بھی لیکن اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ آسمان کی مخلوق ہے پھر یہ خیال بھی آیا کہ یہ جنات ہی نہ ہوں جو آپ نے بھی کہا تھا کہ انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں ابھی کچھ اور چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی حسن بن صبح نے کہا آپ جو کچھ بھی خدا سے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا یہ خدائی اشارے ہیں سونے کے تین ٹکڑوں کا اشارہ آپ کو بتایا ہے اب آپ نے دو لڑکیاں دیکھی ہیں آپ خود ہی سمجھ لیں کہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی جس طرح آپ چاہتے ہیں مہدی الوی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دو لڑکیاں حسن بن بنصبا کی بھیجی ہوئی ہو سکتی ہیں کوئی اسے بتاتا تو بھی وہ یقین نہ کرتا کیونکہ رات کے وقت شہر سے دور اس ویرانے میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی تھی حقیقت یہ تھی جس سے وہ بے خبر تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں شام کو ہی وہاں پہنچا دی گئی تھیں مہدی الوی مسلح پر بیٹھ چکا تھا لڑکیاں خادم کے قیمے میں بیٹھی رہیں انہیں ایسے لباس پہنائے گئے تھے جو عام طور پر لڑکیاں نہیں پہنا کرتی تھیں وہ رنگ دار باریک ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ اریا لگتی تھی کیونکہ کپڑے بہت ہی باریک تھے وہ جب مہدی الوی کے آگے گزرتی تھیں تو ان کی چال عام چال نہیں تھی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ قدم اٹھا نہیں رہی بلکہ زمین پر کھڑے کھڑے تیرتی جا رہی ہوں آخر چالیسویں رات بھی گزر گئی مہدی الوی کو اچھلتے کودتے نعرے لگاتے خیمے سے باہر آنا چاہیے تھا لیکن وہ اس طرح سر جھکائے ہوئے باہر جا رہا تھا جیسے اس نے منو بوجھ اٹھا رکھا ہو خیمے سے باہر آ کر اس نے دیکھا اسے اس کے خادم کا خیمہ نظر نہ آیا اس نے خادم کو پکارا بہت آوازیں دیں لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا وہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل پڑا اسے تو جیسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ اس نے چالیس راتیں چلا کیا ہے اور شاید وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے چلا کیوں کیا تھا اس کا دماغ کسی وقت روشن ہو کر سوچنے کے قابل ہو جاتا لیکن فوراً ہی بعد دماغ پھر سو جاتا اس کے ذہن میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اس کا ذہن ذرا سا اپنے آپ میں آتا تو اسے یاد آتا کہ یہاں وہ اکیلا نہیں تھا پھر وہ پریشان ہو جاتا کہ وہ اکیلا کیوں ہے اس کا ذہن پھر خالی ہو جاتا اور اس کیفیت میں وہ قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا گیا وہ لاشعوری طور پر چلتا جا رہا تھا یا جیسے وہ خواب میں چل رہا ہو سورج بہت اوپر آ گیا تھا جب حسن بن صباح کو اس کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ امیر علموت آ رہا ہی حسن بن صباح اس کے انتظار میں تھا اسے معلوم تھا کہ مہدی الوی کس حالت میں واپس آئے گا حسن بن صباح باہر نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ مہدی الوی چلا آ رہا ہے وہ قدم گھسیٹ رہا تھا اس کا حال حلیہ اس قدر بدل گیا تھا کہ حسن بن صبح کو یہ نہ بتایا جاتا کہ امیر علمود آ رہا ہے تو وہ اسے پہچان ہی نہ سکتا اس کی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی ہوتی تھی لیکن چالیس دنوں میں داڑھی لمبی اور بے ترتیب ہو گئی تھی اس کے سر کے بال بھی کندھوں تک پہنچ رہے تھے حسن بن صباح اسے اپنے مکان کی طرف آتا دیکھتا رہا حتیٰ کہ مہدی الوی حسن بن صبح کے سامنے آ کر رک گیا آ گئے امیر علمود حسن بن صبح نے بے رخی سے پوچھا اندر آ جائیں پانی پلاؤ مہدی الوی نے نحیف سی آواز میں کہا بہت تھک گیا ہوں پانی پلاؤ حسن بن صبح اسے اندر لے گیا اور اپنے کمرے میں بٹھایا اس نے ایک آدمی سے کہا کہ اسے سادہ پانی پلاؤ مہدی الوی کو سادہ پانی دیا گیا جو اس نے پی لیا مجھے پانی پلاؤ مہدی الوی نے ذرا جاندار آواز میں کہا امیر علموت حسن بن سباہ نے کہا پانی تو آپ پی چکے ہیں یہ پانی نہیں مہدی الوی نے ذرا غسیلی آواز میں کہا جو وہاں مجھے خادم پلایا کرتا تھا حسن بن سباہ سمجھتا تھا کہ یہ کون سے پانی کی طلب محسوس کر رہا ہے پھر بھی اس نے اسے شربت پلایا مہدی الوی نے شربت پی لیا میں وہ پانی مانگ رہا ہوں مہدی الوی نے اب کے ذرا بلند آواز میں کہا وہ دراصل اس پانی کا عادی ہو گیا تھا جو اسے چالیس روز خادم پلاتا رہا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پانی میں حشیش ملی ہوئی ہوتی تھی وہ جو سرور محسوس کرتا تھا اسے وہ روحانی سکون سمجھتا تھا اور اس سکون کو وظیفے کی فضیلت کہتا تھا گزشتہ شام اس نے حشیش والا پانی پیا تھا وہ وظیفے کے دوران بھی رات کو یہ پانی پیا کرتا تھا خادم اچھا خاصا پانی اس کے مسلح کے پاس رکھ دیا کرتا تھا گزشتہ شام سے اگلے دن پہلے پہر تک اسے وہ پانی نہیں ملا تھا وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا آپ ہیں کون حسن بن صباح نے پوچھا میں امیر علموت ہوں مہدی الوی نے جواب دیا میرا نام مہدی الوی ہے اس کے بعد یوں ہوا کہ علمود کی گلیوں اور بازاروں میں ایک پاگل بلند آواز سے کہتا پھرتا تھا میں اس شہر کا امیر ہوں میں مہدی الوی ہوں بہت سے بچے اسے پتھر اور ڈھیلے مر رہے تھے اور وہ آگے آگے بھاگتا پھر رہا تھا اس آدمی کا حلیہ یہ تھا کہ سر کے بال لمبے جو کندھوں پر آئے ہوئے تھے اور کچھ بال چہرے پر گرے ہوئے تھے اس کی داڑھی لمبی تھی اور اس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے شہر میں آسمان سے ہوریں اتریں گی وہ پاگل کہتا پھر رہا تھا میں آسمان سے خزانے لاؤں گا مجھ پر آسمان سے خزانے اتریں گے میں اس شہر کا امیر ہوں ہوریں آئیں گی میں تمہارا امیر ہوں وہ اپنے گھر کی طرف گیا یہ گھر مہدی الوی کا تھا وہ جب گھر میں داخل ہونے لگا تو وہاں جو دربان کھڑے تھے انہوں نے اسے دھکے دے دے کر باہر نکال دیا اس کی اپنی دونوں بیویوں اور اولاد نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تین چار فوجی آ گئے انہوں نے اس پاگل کو پکڑ لیا اور اسے گھوڑ دوڑ کے میدان میں لے گئے سارا شہر امٹ کر اس میدان میں اکٹھا ہو گیا فوج کا ایک دستہ وہاں آ گیا سپہ سالار اس کے ساتھ تھا یہ پاگل مہدی الوی ہی تھا اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ وہی اس شہر کا امیر تھا لیکن وہ پاگل ہو چکا تھا اور لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مہدی الوی ہے سپہ سالار اسے بازو سے پکڑ کر ایک روز ایک ذرا بلند جگہ پر لے گیا جہاں لوگ اسے اچھی طرح دیکھ سکتے تھے علمود کے لوگوں سپہ سالار نے اعلان کیا یہ شخص پاگل ہے اور سارے شہر میں بدامنی پھیلا رہا ہے کیا آپ اسے امیر تسلیم کریں گے لوگوں کے ہجوم نے اسے امیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اگر یہ واقعی مہدی الوی ہے سپہ سالار نے کہا تو بھی اسے ہم امیر شہر نہیں مانیں گے کیونکہ یہ پاگل ہو چکا ہے ہم کسی پاگل کو امیر شہر نہیں بنائیں گے ہجوم میں سے ایک آواز اٹھی پھر ہجوم نے اس آواز کی تائید میں ایسا شور و غل بپا کر دیا کہ سوائے اس کے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا کہ شہر کے لوگ اس پاگل کو امیر شہر بنانے کی سخت مخالفت کر رہے ہیں تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگ مخالفت کرتے یا حمایت پوری کی پوری فوج نے اس پاگل کو امیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا یہ پوری کی پوری فوج حسن بن صباح کی بنائی ہوئی تھی اور اس میں اس نے اپنے مریدوں کو بھرتی کیا تھا اور انہیں ذہن نشین کرایا تھا کہ اس شہر پر قبضہ کرنا ہے سپہ سالار نے لوگوں سے کہا کہ اس اتنے بڑے شہر کے دفاع کے لیے فوج تھی ہی نہیں ہم نے لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے فوج بنائی ہے اور اس کے اخراجات امام حسن بن صباح پورے کر رہے ہیں سپہ سالار نے اعلان کیا کہ یہ فوج کا فیصلہ ہے کہ امام حسن بن صباح کو امیر شہر بنایا جائے اس وقت تک بے شمار لوگ حسن بن صباح کے مرید بن چکے تھے انہوں نے بیک زبان کہا کہ امیر شہر حسن بن صباح کو بنایا جائے اس طرح حسن بن صباح علامود کا امیر بن گیا اس نے مہدی الوی کی دونوں بیویوں اور اس کی اولاد کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کروا دیا مہدی الوی کو خوش و خرم فتح کے نشے سے سرشار خیمے سے نکلنا چاہیے تھا کہ اس نے چالیس راتوں کا چلا کامیابی سے کاٹ لیا تھا شہر میں آ کر وہ حسن بن صبح سے کہتا کہ اب مجھے اس چلے کے نتائج دکھاؤ لیکن وہ خیمے سے پاگل ہو کر نکلا مزمل آفاندی کو قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا اسے چالیس دنوں کے بعد قید خانے سے رہا کر دیا گیا اسے پاگل ہو کر نکلنا چاہیے تھا لیکن وہ جب قید خانے سے باہر نکلا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور اس کی چال ڈھال ایسی تھی جیسے اس شہر کا امیر وہی ہو اور جو کوئی اس کے راستے میں آئے گا وہ اسے قتل کر دے گا وہ قید خانے سے نکل کر سیدھا حسن بن صبح کے پاس پہنچا حسن بن صبح نے اس کا پرتپاک استقبال کیا آ گئے مزمل حسن بن سبھا نے اس سے دوستوں کی طرح پوچھا اب کیا کرو گے میرے کرنے کا ایک ہی کام ہے مزمل آفندی نے بڑی دلیری اور جرت مندی سے جواب دیا مرو جاؤں گا اور نظام الملک کو قتل کروں گا کب جاؤ گے جب آپ حکم دیں گے مزمل نے کہا کہیں تو میں آج ہی روانہ ہو جاتا ہوں چند دنوں میں نظام الملک کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا رکھوں گا حسن بن سبا نے اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے شراب پیش کی اس رات مزمل نے کھانا بھی حسن بن صبا کے ساتھ کھایا اگلی صبح اسے ایک نہایت اعلی نسل کا گھوڑا دیا گیا وہ گھوڑے پر سوار ہوا حسن بن صبا نے باہر آ کر اسے رخصت کیا مزمل گھوڑے پر یوں تن کر بیٹھا ہوا تھا جیسے وہ سارا علاقہ جیسے یہ سارا علاقہ دور دور تک اس کی سلطنت ہو اور وہ اس کا سلطان ہو اس کی کمر کے ساتھ ایک تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے پاس بڑا ہی خوبصورت خنجر بھی تھا وہ مرو جا رہا تھا اس عرصے میں سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اگر مزمل آفندی کو بھول نہیں گئے تھے تو انہوں نے اسے یاد بھی نہیں رکھا تھا انہیں احمد اوزال نے یقین دلا دیا تھا کہ مزمل قتل ہو چکا ہے اور اب اس کی واپسی کی امیدیں دل سے نکال دینی چاہیے وہ اگر زندہ تھا تو شیمونہ اور اس کی ماں میمونہ کے دلوں میں زندہ تھا داستان کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہے کہ شیمونہ مزمل آفندی پر دل و جان سے قربان ہو رہی تھی یہ محبت جذباتی تو تھی ہی لیکن دونوں کا جذبہ بھی مشترک تھا دونوں حسن بن صبح کو قتل کرنے کا عزم لیے ہوئے تھے شیمونہ اور مزمبل کی محبت میں رومان کی چاشنی تو تھی ہی لیکن عزم کی گرمی زیادہ تھی مزمل حسن بن صبح کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا اب شمونا کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی تھی کہ مزمبل باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے مزمبل کو گئے ڈیڑھ مہینہ گزر گیا تھا جب احمد اوزال خلجان سے بھاگ کر مرو آیا تھا تو اس نے یہ خبر سنائی تھی کہ مزمل آفندی حسن بن صبح کے جال میں آ گیا ہے اور اب تک وہ قتل ہو چکا ہوگا سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے تو فوراً مان لیا تھا کہ احمد اوزال جو کچھ کہہ رہا ہے وہی ہوا ہوگا لیکن شمونا نہیں مانتی تھی وہ کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے وہ احمد اوزال کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ واپس جائے اور مزمل کو ڈھونڈ کر لائے احمد اوزال جانتا تھا کہ یہ حسین لڑکی جذبات کی ضد میں بہی جا رہی ہے اور یہ حقیقت کو قبول نہیں کر رہی احمد اوزال نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ مزمل اس دنیا سے اٹھ گیا ہے لیکن شیمونا چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ مزمل مر نہیں سکتا وہ حسن بن صباح کو مار کر مرے گا یہ الفاظ اس کی زبان پر چڑھ گئے تھے کہ حسن بن صباہ زندہ ہے تو میرا مزمل بھی زندہ ہوگا شیمونا اپنی ماں کو ساتھ لے کر سلطان ملک شاہ کے پاس گئی تھی اور رو رو کر اس نے سلطان کی منتیں کی تھیں کہ وہ دو تین آدمیوں کو خلجان اور علمود بھیجے جو مزمل کو ڈھونڈ کر واپس لے آئیں سلطان نے اسے بڑے پیار سے اور ہمدردی سے سمجھایا تھا کہ مزمل کے زندہ نکل آنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں پھر وہ نظام الملک کے پاس گئی تھی نظام الملک نے بھی اسے وہی جواب دیا تھا جو سلطان ملک شاہ دے چکا تھا شیمونا احمد اوزال کے لیے مصیبت بن گئی تھی احمد اوزال نے اسے ہر بار یہی کہا تھا کہ وہ خلجان اور علمود جانے سے نہیں ڈرتا لیکن وہاں اسے حسن بن صباح اور اس کے خفیہ آدمی بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اور وہ اس خفیہ گروہ کے دو آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہے وہ فوراً پکڑا جائے گا اور فوراً ہی اسے قتل کر دیا جائے گا میں خود وہاں چلی جاؤں گی شیمونا نے کئی بار کہا تھا لیکن حسن بن صباح کے ساتھ میں رہی ہوں بہت سارے لوگ وہاں مجھے پہچانتے ہیں حسن بن صباہ پہلے ہی مجھے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے وہ تو مجھے دیکھتے ہی مر ڈالے گا وہ نہ دیکھ سکا تو اس کا کوئی بھی آدمی مجھے پہچان لے گا اور مجھے پکڑ لے گا اور حسن بن صباہ کے حوالے کر دے گا سلطان ملک شاہ نے شیمونا اور اس کی ماں کو مرو میں ایک بڑا اچھا مکان دے دیا تھا جس میں ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی سلطان نے ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا سلطان اور نظام الملک کے بعد احمد اوزال سے مایوس ہو کر شمونا نے ماں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ماں نے کئی بار اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ اپنے دماغ کو اپنے قابو میں رکھے ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی وہ مزمل کو بھولتی ہی نہیں تھی اور یہ مانتی ہی نہیں تھی کہ مزمل قتل ہو چکا ہے اس کا یہ روز مرہ کا معمول بن گیا تھا کہ صبح چھت پر چلی جاتی اور اس راستے کو دیکھتی رہتی جو خلجان سے مرو آتا تھا دن میں کئی بار وہ چھت پر اس طرف سے آنے والی پگڈنڈی کو دیکھنا شروع کر دیتی کئی بار ماں چھت پر جا کر اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لاتی اور اسے ڈانٹتی لیکن شیمونا ایک ہی بات کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا وہ گھڑ سواری کی شوقین تھی کبھی کبھی وہ سلطان کے استبل سے گھوڑا منگوا لیتی اور شہر سے باہر نکل جایا کرتی تھی گھوڑے کو کچھ دیر دوڑاتی اور گھر آ جایا کرتی تھی ایک روز اس نے ماں سے کہا کہ وہ اسے گھوڑا منگوا دے وہ باہر جانا چاہتی ہے شیمونا ماں نے کہا اب میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی تمہارا دماغ دن بدن دن ہوتا چلا جا رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ باہر جا کر خلجان کا رخ کر لوگی نہیں ماں شیمونا نے کہا میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں مزمل کی تلاش میں باطنیوں کے علاقوں میں نہیں جا سکتی میں پہلے نہیں گئی تو اب بھی نہیں جاؤں گی گھر میرا دم گھٹا ہے مجھے ذرا کھلی ہوا میں گھومنے پھرنے کے لیے جانے دیں ماں نے اسے گھوڑا منگوا دیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور باہر نکل گئی اس کی ماں بھی چاہتی تھی کہ یہ لڑکی اس طرح گھوم پھر کر دل بہلائے رکھے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ تو پاگل ہوئی جا رہی تھی مرو کے ارد گرد بہت ہی دل فریب مناظر تھے ندی بھی قریب سے گزرتی تھی اور ایک جگہ سے چشمہ پھوٹتا تھا لوگ سیر و تفریح کے لیے وہیں جایا کرتے تھے لیکن شمونا کو سیر کے لیے وہی پگڈنڈی اچھی لگتی تھی جو خلجان سے آتی تھی اس روز بھی وہ گھوڑے پر سوار ہوئی شہر سے نکلی اور گھوڑا اسی پگڈنڈی میں ڈال دیا یہ اس کا معمول تھا اس پگڈنڈی پر جا کر وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتی گھوڑا سر پر دوڑتا اور شیمونا کوس دیر کوس جا کر گھوڑا روک لیتی اور وہاں سے واپس آ جاتی اس روز بھی وہ اسی پگڈنڈی پر چلی گئی اس نے اپنے معمول کے مطابق گھوڑا سرپٹ دوڑا دیا سامنے سے ایک گھوڑ سوار چلا آ رہا تھا شیمونا اس کے قریب سے گزری تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا شیمونا گھوڑے کے قدموں کے بے ہنگم شور اور ہوا کی شائیں شائیں میں ایک آواز سنائی دی پکارنے والا کوئی آدمی تھا شمونا نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے کو موڑا وہ گھوڑ سوار جو اس کے قریب سے گزرا تھا اس نے بھی گھوڑا موڑ لیا اور اس کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا تھا دونوں گھوڑے قریب آئے اور سواروں نے ایک دوسرے کو دیکھا مزمل شمونا کی منہ سے تو جیسے چیخ نکل گئی ہو شیمونا کود کر گھوڑے سے اتری وہ مزمل آفندی ہی تھا بلا شک و شبہ وہ مزمل تھا نظر کا دھوکہ نہیں تھا اور یہ خواب بھی نہیں تھا شمونا بازو پھیلا کر مزمل کی طرف دوڑی اور مزمل اسی کی طرح بازو پھیلا کر اس طرف آیا پھر دونوں ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے گئے جیسے وہ ایک جسم ہو گئے ہوں میں ہر روز کہتی تھی کہ میرا مزمل زندہ ہے شمونا یہی الفاظ کہی جا رہی تھی شیمونا کی جذباتی کیفیت اور بیتابی کا یہ عالم تھا جیسے ماں کو اس کا کھویا ہوا بچہ مل گیا ہو وہ مزمل کو اپنے بازوؤں سے نکلنے نہیں دے رہی تھی بچھڑے ہوئے دو دلوں کو اس بیتابی اور دیوانگی سے ملتا ہوا دیکھ کر سورج افق کے پیچھے چھپ گیا اور ان پر شام کا پردہ ڈال دیا رات شیمونا مزمل کو اپنے گھر لے گئی مزمل کو اسی گھر میں آنا تھا شمونا کی ماں میمونہ نے بھی مزمل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا میں ابھی وزیر اعظم نظام الملک کو اطلاع دیتی ہوں میمونہ نے کہا وہ سن کر بہت خوش ہوں گے کہ مزمل واپس آ گیا ہے یہاں تو سب یقین کیے بیٹھے تھے کہ تم قتل ہو چکے ہو نہیں مزمل نے کہا اسے کوئی اطلاع نہیں دے گا میں خود اس کے پاس جاؤں گا میمونہ نے مزمل اور شمونا کو تنہا بیٹھنے کے لیے یوں کہا کہ نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی شمونا یہی چاہتی تھی وہ مزمل کو اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر لیا وہ مزمل سے سننا چاہتی تھی کہ خلجان میں اس پر کیا بیتی ہے وہ محسوس کر رہی تھی کہ مزمل ذرا رک رک کر اور کچھ سوچ سوچ کر بات کرتا ہے سلطان اور وزیر اعظم نظام الملک کہتے تھے کہ مزمل باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے شیمونا نے کہا میں کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا یہ لوگ نہیں مانتے تھے احمد اوزال بھی یہی کہتا تھا نظام الملک چاہتا ہی یہی تھا کہ میں قتل ہو جاؤں مزمل نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا اب دیکھنا کون کس کے ہاتھوں قتل ہوگا کیا کہہ رہے ہو شیمونا نے کہا میں محسوس کر رہی ہوں کہ وہاں تم پر بہت بری گزری ہے جس کا تمہارے دماغ پر بہت برا اثر معلوم ہوتا ہے کس کے قتل کی بات کر رہے ہو بہت بری نہیں شیمونا مزمل نے کہا مجھ پر بہت اچھی گزری ہے میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں اور میرا دماغ روشن ہو گیا ہے میں حسن بن صباح کو قتل کرنے گیا تھا وہاں جا کر مجھ پر یہ راز کھلا کہ میں نے حسن بن صبح کو نہیں بلکہ کسی اور کو قتل کرنا ہے میں نے بہت سوچا لیکن یہ راز مجھ پر نہیں کھل رہا تھا کہ وہ کون ہے جس نے میرے ہاتھوں قتل ہونا ہے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں نے کسی کو قتل ضرور کرنا ہے کچھ دنوں بعد یہ راز بھی کھل گیا وہ شخص آنکھوں کے سامنے آ گیا جس کا خون میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے کون ہے وہ شمونا نے گھبرا کر پوچھا نظام الملک مزمل نے کہا مزمل شمونا نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا کیا کہہ رہے ہو کیا تم نظام الملک کو قتل کرو گے شمونا مزمل نے شمونا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اور اسے اپنے قریب کر کے کہا اندازہ کرو کہ تمہاری محبت میرے دل اور روح میں کتنی گہری اتری ہوئی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے لگا ہوں جو مجھے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا تمہارے بغیر میں ایک قدم نہیں چل سکتا میں کسی اور ارادے سے خلجان گیا تھا لیکن اب میں کسی اور ارادے سے علمود سے آیا ہوا ہوں کھل کر بات کرو مزمل شمونا نے کہا میں نے اپنی جان تمہارے لیے وقف کر رکھی ہے یہ راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گی میں تم سے یہ سننا چاہتی ہوں کہ تم پر وہاں کیا گزری ہے وہاں مجھ پر جو گزری ہے وہ اچھی گزری ہے مزمل نے بڑے سنجیدہ اور کچھ تنزیہ سے لہجے میں کہا بلکہ بہت اچھی گزری ہے وہاں تک تو میں اندھیرے میں پہنچا تھا یہ مجھے وہاں جا کر پتا چلا کہ میری روح اب تک بھٹکتی رہی ہے وہاں میری روح کو روشنی ملی پھر مجھے پتہ چلا اور میں نے صاف دیکھا کہ دوست کون اور دشمن کون ہے میرے خیالات اور میرے عقیدے بدل گئے اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تو وہ یہ تھی کہ مجھے شمونا سے محبت ہے اور میرا دل اس تبدیلی کو بھی قبول نہیں کرے گا کہ میرا دل شمونا کی محبت کو نکال دے شمونا مزمبل کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی مگر وہ زیادہ غور ان تاثرات پر کر رہی تھی جو مزمبل کے چہرے پر آ جا رہے تھے اس نے ایسے تاثرات مزمبل کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھے تھے راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گی مزمبل شمونا نے کہا میرے جسم سے جان نکل سکتی ہے یہ راز نہیں نکلے گا لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نظام الملک جیسے عظیم آدمی کو کیوں قتل کرو گے عظیم انسان مزمل نے کہا عظیم نظام الملک نہیں حسن بن صباح عظیم ہے میں اسے قتل کرنے چل پڑا تھا لیکن وہاں جا کر میں نے محسوس کیا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس عظیم شخصیت کے پاس آنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا شیمونا لرس کے رہ گئی لیکن اس نے اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا مزمل کو پتہ چلنے دیا کہ اس کا رد عمل کس قدر شدید ہے جسے برداشت کرنا اس کے لیے محال ہے ایک بات بتاؤ مزمبل شمونا نے پوچھا نظام الملک کو کب قتل کرو گے میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تم جلد بازی نہ کر بیٹھو تم نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو یہ کام مجھ پر چھوڑ دو میں موقع پیدا کر دوں گی اور تم اپنا کام کر گزرنا لیکن میں موقع ایسا پیدا کروں گی کہ تم اسے قتل بھی کر دو اور پکڑے بھی نہ جاؤ ہاں شیمونا مزمل نے کہا مجھے تم پر اعتماد ہے اور مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم میرے اس کام میں میری مدد کرو گی تم موقع پیدا کرو مزمل آفندی بڑے لمبے سفر سے آیا تھا اس لیے تھکا ہوا تھا باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی شیمونا اٹھی کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا شیمونا ساری رات سونا سکی وہ سمجھ گئی تھی کہ مزمل کو باطنیوں نے پکڑ لیا تھا لیکن قتل کرنے کے بجائے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اسے قاتل ہی رہنے دیا جائے لیکن وہ قتل کسی اور کو کرے شیمونا حسن بن صباح کے ساتھ رہ چکی تھی وہ حسن بن صباح کی منظور نظر داشتہ تھی وہ قدرتی طور پر غیر معمولی ذہانت کی لڑکی تھی اس نے حسن بن صباح سے کئی ایک راز لیے تھے اور حسن بن صباح اسے راز دے بھی دیتا تھا کیونکہ وہ شمونا کے حسن و جوانی کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا تھا خود شمونا اپنے حسن کو بڑی خوبی اور کامیابی سے استعمال کرتی تھی وہ جانتی تھی کہ حسن بن صبا کے پاس ایسے حربے اور طریقے ہیں کہ وہ پتھر کو بھی موم کر لیتے ہیں وہ کسی بھی شخص کو ایک خاص عمل میں سے گزار کر اس کی سوچیں اس کے ارادے اور اس کے عقیدے یکسر بدل دیتے تھے اس کے سامنے دو آدمیوں پر یہ عمل کیا گیا تھا یہ کوئی جادو یا روحانی عمل نہیں تھا بلکہ یہ ایک نفسیاتی طریقہ کار تھا شیمونا جان گئی کہ مزمل کا جسم اور اس کا نام نہیں بدلا جا سکا اس کے کردار کو اور اس کے عقیدے کو اور اس کے ارادوں کو بالکل الٹ کر دیا گیا ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس عمل کے لیے خاصا عرصہ تھا اسے نظام الملک کے قتل کے لیے واپس بھیجا گیا ہے اور یہ شخص عزم لے کر آیا ہے کہ نظام الملک کو قتل کرنا ہے اگلی صبح مزمل افندی اٹھا شمونا خود ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی اور دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا اب میری بات سنو مزمل شمونا نے کہا میں نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی اور تم بھی نہ بتانا نظام الملک سے ملے ہوئے مجھے کچھ دن گزر گئے ہیں میں ابھی اس کے پاس جا رہی ہوں اور کچھ جذباتی سی باتیں کروں گی کہ میں اسے صرف ملنے آئی ہوں میں اسے اسی طرح دو تین مرتبہ ملوں گی اور مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے جذبات میں الجھا لوں گی اور پھر میں ایک دن اسے باہر لے جاؤں گی تمہیں پہلے بتا دوں گی تم نے کوئی اور اوچھی اور الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی میرے آخری اشارے کا انتظار کرنا ہے مزمل آفندی کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا تاثر آ گیا مجھے تم سے یہی امید تھی شیمونا مزمل نے شمونا کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر کہا تم تصور میں نہیں لا سکتی کہ میں یہ کام کر چکا تو تمہیں کس جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تم موقع پیدا کرو میں تمہارے آخری اشارے کا انتظار کروں گا شیمونا کو بہت دکھ ہوا کہ مزمل جیسا پیارا اور جذبے والا آدمی اور دین اسلام پر اپنا آپ بھی قربان کرنے والا یہ خوبرو نوجوان کس طرح ضائع ہو گیا ہے اس نے مزمل پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے کتنا دکھ پہنچا ہے اس نے اپنے ہونٹوں پر بڑی ہی جان فضا مسکراہٹ قائم رکھی وہ ناشتے کے بعد کمرے سے نکل آئی ماں سے کہا کہ وہ برتن اٹھا لے اور وہ خود کمرے سے نکل گئی وہ نظام الملک سے ملنے جا رہی تھی نظام الملک گھر ہی میں مل گیا وہ ابھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوا تھا اسے اطلاع ملی کہ شیمونا آئی ہے تو اس نے اسے بلا لیا اور سوچا کہ یہ لڑکی آج پھر ضد کرنے آئی ہے کہ دو تین آدمیوں کو خلجان اور علمود بھیجو جو مزمل کو ڈھونڈ لائیں اور اس نے شمونا کو اس خیال سے بلا لیا تھا کہ اسے بہلائے پھسلائے اور اس کے دل سے مزمل کو نکالنے کی کوشش کرے آؤ شمونا نظام الملک نے کہا بیٹھو آج شاید تمہیں پھر مزمل یاد آ رہا ہے یا خواب میں آیا ہوگا نہیں محترم شمونا نے کہا وہ خواب میں نہیں آیا بلکہ وہ حقیقت میں آ گیا ہے کل شام وہ زندہ و سلامت میرے پاس پہنچ گیا ہے کیا تمہارا دماغ حاضر ہے شیمونا نظام الملک نے اس طرح کہا جیسے اسے شک ہوا ہو کہ یہ لڑکی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا کیا وہ کچھ بتاتا ہے کہ اس پر کیا بیتی ہے محترم شیمونا نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا کہیں وہ سیدھا آپ کے پاس پہنچ گیا ورنہ بات کچھ اور بن جاتی کیا کہہ رہی ہو نظام الملک نے پوچھا کیا بات بن جاتی معلوم ہوتا ہے تم ذہنی طور پر بہت پریشان ہو ہاں محترم شیمونا نے کہا میں ساری رات سوئی نہیں میں تمہید باندھے بغیر یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے جس کو حسن بن صبح کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے واپس آیا ہے مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے نظام الملک نے کہا مجھے معلوم ہے کہ حسن بن صبح کے پاس ایسا جادو ہے جو مزمل جیسے جوانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے مزمل پر بھی یہی جادو چل گیا ہوگا محترم شیمونا نے کہا آپ نے تو صرف سنا ہے کہ حسن بن صباح کے پاس کوئی ایسا جادو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جادو چلتا دیکھا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی لیکن فوری طور پر یہ سوچیں کہ مزمل کا کیا کیا جائے اسے اس طرح آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا میں اسے محبت کی زنجیروں میں باندھ کر رکھ سکتی ہوں لیکن یہ زنجیریں کسی وقت کچی بھی ثابت ہو سکتی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی وقت وہ آپ پر قاتلانہ حملہ کر دے میں ڈرتی ہوں ایسا ہو جائے گا آپ دانش مند ہیں میں آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ایک مشورہ ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو مزمل کو قید میں بند کر دیں نہیں شیمونا نظام الملک جو عقل و دانش کے لیے مشہور تھا بولا میں اتنا خوبصورت جوان اور اتنا جذبے والا جوان ضائع نہیں کروں گا اسے کچھ دنوں کے لیے آزاد رکھنا پڑے گا لیکن میں اس کے لیے ایک جواز پیدا کر دوں گا جس طرح اسے حسن بن صبا نے اپنے مقصد کے لیے حربہ اور اعلی کار بنایا ہے اسی طرح میں اسے واپس لاؤں گا اور اسے ویسا ہی مرد مومن بناؤں گا جیسا یہ تھا اندازہ کرو شیمونا اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی بہن کو دل سے اتار دیا تھا اور ایک عزم لیے ہوئے تھا کہ حسن بن صبح کو قتل کرے گا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ حسن بن صبح کو ایک انسان سمجھ کر قتل نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ ایک باطل نظریے اور ابلیسیت کا گلا کاٹنا چاہتا تھا میں اسے سرات مستقیم پر لاؤں گا لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کھیل کھیلنا پڑے گا میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالوں گا اگر اس کھیل میں میں نے کچھ کرنا ہے تو مجھے بتا دیں شیمونا نے کہا تمہارے ذمے ایک کام ہے نظام الملک نے کہا آج شام اسے میرے پاس بھیج دو اسے کہنا کہ میں فلاں کمرے میں اکیلا ہوں گا اسے یقین دلانا کہ نظام الملک کو قتل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے قتل کرنے کا طریقہ یہ بتانا کہ نظام الملک جب پیٹ پھیرے تو خنجر نظام الملک کی پیٹ میں اتار دینا باقی میں سنبھالوں گا نہیں محترم وزیر اعظم شمونا نے کہا میں ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کھیل ہی کھیل میں خنجر آپ کے دل میں اتر جائے تم اسے بھیج دینا نظام الملک نے کہا میں رہوں گا تم جاؤ شیمونا واپس آئی اور اس نے مزمل کو ویسے ہی بتایا جیسے نظام الملک نے اسے بتایا تھا شیمونا نے مزمل سے کہا کہ آج موقع ہے یہ کام آج ہی کر گزرو نظام الملک نے شیمونا کو وہ کمرہ دکھا دیا تھا وہ کمرہ ایسا تھا جس کا تعلق اتنے بڑے مکان کے دوسرے کمروں کے ساتھ نہیں تھا نظام الملک صرف اس وقت اس کمرے میں بیٹھا کرتا تھا جب اسے کسی پیچیدہ مسئلے پر غور کرنا ہوتا تھا کوئی بھی اس کام میں قلل نہیں ہو سکتا تھا شام کو مزمل آفندی اپنے کپڑوں کے اندر خنجر چھپائے نظام الملک کے ہاں چلا گیا دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا یہ بھی اس کھیل کا ایک حصہ تھا کہ دربان ہٹا دیے گئے تھے شیمونا نے مزمل کو وہ خاص کمرہ اچھی طرح سمجھا دیا تھا مزمل اس گھر میں زخمی حالت میں بھی رہ چکا تھا پھر اس گھر میں وہ صحت یاب ہوا تھا اس لیے وہ اتنی بڑی حویلی سے واقف تھا وہ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا اور دستک دی نظام الملک نے خود اٹھ کر دروازہ کھولا باہر مزمل کھڑا تھا نظام الملک نے اسے گلے لگا لیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ وہ زندہ واپس آ گیا ہے اسے کمرے میں لے جا کر اشارہ کیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ نظام الملک نے اس کی طرف پیٹ کی اور دو تین قدم آگے کو چلا اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا مزمل جو ابھی بیٹھ ہی رہا تھا تیزی سے کھڑا ہو گیا اور اسی تیزی سے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور نظام الملک کی پیٹ پر مارنے کے لیے اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا جب اس کا ہاتھ خنجر مارنے کے لیے آگے ہوا تو اسی تیزی سے نظام الملک پیچھے کو مڑا اور اس نے خنجر والے ہاتھ کی کلائی اپنے ہاتھ پر روک لی اور اس کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو اس نے زور سے جھٹکا دیا تو مزمل اس کے جسم کے ساتھ لگ گیا نظام الملک نے نیچے سے اپنا گھٹنا اوپر کو مارا جو مزمل کے پیٹ میں لگا مزمل درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا نظام الملک نے اس کی کلائی دونوں ہاتھوں سے مروڑی مزمل اس طرف گھوما نظام الملک نے ایسا داؤ کھیلا کہ مزمل پیٹ کے پر فرش پر گرا اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا نظام الملک نے اپنا پاؤں گرے ہوئے مزمل کی شاہرک پر رکھ کر پورے جسم کا زور ڈالا مزمل تڑپنے لگا نظام الملک نے اپنے آواز کا اشارہ مقرر کر دیا تھا جو اس نے دیا اس کے دونوں دربان دوڑے آئے اور آگے یہ منظر دیکھا خنجر فرش پر پڑا تھا اور مزمل نظام الملک کے پاؤں کے نیچے تھا دربانوں نے مزمل کو پکڑ لیا لے جاؤ نظام الملک نے کہا قید خانے میں بند کر دو میں اسے کل دیکھوں گا دربانوں نے رسیوں سے مزمل کے ہاتھ باندھ دیے اور اسے لے گئے نظام الملک بوڑھا آدمی تھا اس میں اگر طاقت تھی تو وہ عقل و دانش کی اور ایمان کی طاقت تھی وہ مزمل جیسے گھٹے ہوئے جوان آدمی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا لیکن اس کی روحانی قوتیں بیدار تھیں پھر وہ صرف عالم دین ہی نہ تھا وہ سالار بھی تھا تیغ زنی اور تیر اندازی میں مہارت رکھتا تھا اس نے اسی روز سلطان ملک شاہ کو یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ مزمل کو واپس اپنی طرف لے آئے گا سلطان مکرم نظام الملک نے کہا اب ہمیں علمود پر فوج کشی کرنی پڑے گی اس باطل کو فوجی طاقت سے ہی کچلا جا سکتا ہے حملہ آور فوج کا سپہ سالار میں خود ہوں گا آپ کی اجازت چاہیے ہاں خواجہ سلطان ملک شاہ نے کہا آپ کو اجازت ہے مزمل آفندی کو جب گھسیٹتے دھکیلتے ہوئے قید خانے میں لے گئے اور اسے ایک کوٹری میں بند کر دیا تو اس نے سلاخوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلانا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا تم مجھے قبر میں دفن کر دو تو بھی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے نکل آؤں گا مزمل یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا نظام الملک نے جب حکم دیا تھا کہ مزمل آفندی کو قید خانے میں ڈال دو تو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اسے کل دیکھوں گا اگلے روز اس نے قید خانے میں جانے کا ارادہ کیا تو اسے خیال آیا کہ پہلے معلوم کر لیا جائے کہ مزمل کس حال میں ہے اور اس کا رد عمل اور رویہ کیا ہے نظام الملک نے قید خانے میں ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ معلوم کر کے آئے کہ مزمل کس حالت میں ہے کچھ وقت بعد اس نے بتایا کہ مزمل رات بھر جاگتا چیختا اور چلاتا رہا اور اب بھی وہ اسی کیفیت میں تھا کیا کہتا ہے نظام الملک نے پوچھا کہتا ہے کہ نظام الملک کو قتل کر کے مروں گا قید خانے سے آنے والے آدمی نے جواب دیا نظام الملک کو شمونا نے تفصیل سے بتایا تھا کہ حسن بن صبح کے ہاں کس طرح لوگوں کے دماغوں اور دلوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے سانچے میں ڈھال لیا جاتا ہے اور کس طرح انہیں قاتل بنا دیا جاتا ہے نظام الملک نے اپنے ایک خاص معتمد کو بلایا اور اسے سرگوشیوں میں کچھ ہدایات دے کر بھیج دیا اس شخص کے جانے کے بعد نظام الملک نے اپنے ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ طبیب نجم کو اپنے ساتھ لائے جس طبیب کو نظام الملک نے بلایا تھا اس کا پورا نام نجم بن انجم مدنی تھا وہ ضعیف العمر آدمی تھا مرو میں ہی نہیں اور سلطنت سلجوقیہ میں ہی نہیں بلکہ دوسری بادشاہیوں اور دور دور کے علاقوں میں بھی اس کی شہرت تھی اسے سلجوقی سلطان کچھ ایسے اچھے لگے کہ وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا تھا وہ اسلام کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی تھا وہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ اب کم ہی کبھی باہر نکلتا اور عام قسم کی بیماریوں کے مریضوں کو دیکھنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ اس میں اتنی ہمت رہی تھی لیکن وہ آرام بھی نہیں کرتا تھا کیمیا گری اور تجربات میں لگا رہتا تھا اسے جو ہی نظام الملک کا پیغام ملا وہ سواری پر بیٹھا اور نظام الملک کے پاس پہنچ گیا نظام الملک کو اطلاع ملی کہ طبیب اجم مدنی کی سواری آئی ہے تو وہ باہر کو دوڑ پڑا اور طبیب کا استقبال اس طرح کیا جس طرح اس نے سلطان ملک شاہ کا کبھی نہیں کیا تھا محترم طبیب نظام الملک نے کہا مجھے خود آپ کے پاس آنا چاہیے تھا میں آپ کو زحمت نہ دیتا وزیر اعظم طبیب نے اس کی بات کاٹ کر کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے جس مقصد کے لیے بلایا ہے وہ بیان کر دیں نظام الملک حسن توسی نے طبیب کو مزمل آفندی کے متعلق بتانا شروع کر دیا اس نے طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ مزمل آفندی اس کے پاس کس جذبے سے اور کس طرح یہاں پہنچا تھا اور پھر اس نے ایک جنگ میں کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا اور پھر اس نے طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ مزمل آفندی نے اپنے جینے کا یہی ایک مقصد بنا لیا تھا کہ وہ حسن بن صبح کو قتل کرے گا پھر اس نے طبیب کو بتایا کہ مزمل حسن بن صبح کے قتل کے ارادے سے چلا گیا تھا لیکن چالیس بیالیس روز بعد واپس آیا تو اس کی شکل و صورت اور چال ڈھال تو وہی تھی لیکن وہ بالکل ہی بدل گیا تھا اس نے آتے ہی مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا نظام الملک نے کہا یہ تو مجھے قبل از وقت معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھے قتل کرے گا اس لیے میں بچ گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے یہ موقع میں نے خود فراہم کیا تھا کہ وہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرے نظام الملک نے شیمونا کا حوالہ دے کر طبیب کو تفصیل سے بتایا کہ اس لڑکی نے اسے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ مزمل مجھ پر قاتلانہ حملہ کرے گا نظام الملک نے طبیب کو شیمونا کے متعلق بھی سب کچھ بتایا اور اسے قاتلانہ حملے کا اور مزمل کی گرفتاری کا واقعہ سنایا کیا وہ اس لڑکی شیمونا کو چاہتا ہے طبیب نے چونک کر پوچھا چاہتا ہی نہیں محترم طبیب نظام الملک نے جواب دیا وہ تو اس لڑکی کو عشق کی حد تک چاہتا ہے اور اگر کسی انسان کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو مزمل اس لڑکی کے آگے سجدہ کر دیتا اس لڑکی کو یہیں بلا لو طبیب نے کہا آپ نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ چاہتے کیا ہیں کیا آپ اس شخص مزمل آفندی کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں نظام الملک نے کہا فیصلہ کرنا ہوتا تو مجھے کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی میں اسے اسی وقت اپنے محافظوں کو حکم دے کر قتل کروا دیتا اور کہتا کہ اس کی لاش کو دفن نہیں کرنا باہر پھینک دو کہ اسے کتے اور گت کھا جائیں لیکن محترم طبیب میں مزمل آفندی جیسے قیمتی جوان سال اور خوبرو آدمی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا میں شاید آپ کو اچھی طرح بتا نہیں سکتا کہ اس جوان سال آدمی میں اسلام کی کس قدر شدید اور جذباتی محبت ہے میرا ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں اسے واپس اپنی اصلی حالت میں لے آؤں گا دوسرا مقصد یہ ہے جو صرف آپ پورا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اسے حسن بن صبح کے ہاں کسی ایسے عمل سے گزارا گیا ہے جس نے اس کے دل و دماغ کو الٹا کر دیا ہے اس کی نگاہ میں دوست دشمن بن گئے ہیں میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ باطنی کس طرح اچھے بھلے انسان کو اپنوں کا ہی قاتل بنا دیتے ہیں عزیز نظام الملک طبیب نے کہا آپ نے یہ بات آج سوچی ہے میں بڑے لمبے عرصے سے اس مسئلے پر کام کر رہا ہوں ایک مدت گزری مجھے پتا چلا ہے کہ باطنی لوگوں کی سوچوں پر اور خیالوں پر قابض ہو کر انہیں مکمل ابلیس اور مکمل انسان کش بلکہ آدم خور بنا رہے ہیں میں نے اپنے آدمی وہاں بھیجے جنہوں نے مجھے کچھ ضروری باتیں بتائیں یہ حشیش کا کمال ہے اور پھر یہ کمال ہے ان لوگوں کا یعنی ان باطنیوں کے اپنے دماغ کا کہ انہوں نے انسانی فطرت کی سب سے بڑی کمزوری کو استعمال کیا ہے محترم طبیب نظام الملک نے کہا یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس طرح لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرتے ہیں اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ ہے جی ہاں طبیب نے جواب دیا اس کا توڑ میں نے سالہ سال کی محنت سے تیار کیا ہے لیکن میرے عزیز نظام الملک ہم صرف اس شخص کو واپس اس کی اصلیت پر لا سکیں گے جو مزمل جیسا اکا دکا ہمارے پاس پہنچ جائے گا حسن بن صبا اور اس کے ابلیسی گروہ نے اپنے زیر اثر علاقوں میں اجتماعی طور پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہاں آپ کے پاس اس کا علاج موجود ہے وہ کریں اور اس ابلیسی فتنے کو ختم کریں یہ ہے فوج کشی حملہ کریں حسن بن سباہ احمد بن غتاش اور اس کے خاص گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کریں یہ تو ہم کر رہے ہیں نظام الملک نے کہا میں نے سلطان ملک شاہ سے حملے کی اجازت لے لی ہے اور اس حملے کی قیادت میں خود کروں گا لیکن آپ کو بہت کچھ سوچ کر قدم اٹھانا پڑے گا طبیب اجم مدنی نے کہا میں نے کسی زمانے میں قلعہ علمود دیکھا تھا اب تو سنا ہے کہ اس کے دفاعی انتظامات اور زیادہ مضبوط کر دیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قلعہ بلندی پر ہے ہاں محترم طبیب نظام الملک نے کہا یہ فوجی اور جنگی مسئلے ہیں یہ مجھ پر چھوڑ دیں آپ اتنا کریں کہ مزمل آفندی کے دماغ کو اس کی اصلی حالت میں لے آئیں قید خانے کی ایک کوٹھری میں مزمل آفندی چیخ چلا کر تھک گیا تھا اور دیوار کے ساتھ پیٹ لگائے فرش پر بیٹھا تھا اس کا سر جھکا ہوا تھا دروازوں کی سلاخوں کے باہر ایک آدمی آ کر رک گیا مزمل اس آدمی نے سرگوشی کی مزمل نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا مزمل آفندی اس آدمی نے اب ذرا بلند سرگوشی کی یہاں آؤ مجھے کیوں بلا رہے ہو مزمبل آفندی نے گرج کر کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں آہستہ بولو احمق آدمی اس آدمی نے ذرا اور بلند سرگوشی میں کہا میں تمہارا دوست ہوں یہاں آؤ مزمل آفندی سلاخوں کے قریب آ کر اس آدمی کے سامنے بیٹھ گیا مجھے آج صبح پتا چلا ہے کہ تمہیں قید کر دیا گیا ہے اس آدمی نے کہا میں تمہیں یہاں سے فرار کرا دوں گا خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو انہیں تنگ نہ کرو ورنہ یہ تمہیں اتنا مارے پیٹیں گے کہ تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے میں جانتا ہوں کہ تم علمود سے کیوں یہاں آئے تھے تمہیں جن لوگوں نے بھیجا ہے میں ان کا جاسوس ہوں اور مجھے ہر بات کا علم ہے اس قید خانے میں میرا اثر و رسوخ چلتا ہے میں بھی نظام الملک کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا لیکن علمود سے امام حسن بن صباح کا پیغام ملا کہ یہ کام مزمل آفندی کرے گا مجھے یہ فرض سونپا گیا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں اور تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو میں تمہیں اس میں سے نکالوں تم آرام سے اور مکمل خاموشی سے یہاں بیٹھے رہو تمہیں یہاں سے نکلوانا اور واپس علامود بھیج دینا میرا کام ہے کیا میں نظام الملک کو قتل کر سکوں گا مزمل نے پوچھا پہلا کام تمہیں یہاں سے فرار کرانا ہے اس آدمی نے کہا اس کے بعد دیکھنا ہے کہ نظام الملک کو قتل کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا نہیں اگر دو یا تین دن موقع نہ ملا تو تمہیں واپس علامت بھجوا دیں گے اور موقع پیدا کر کے تمہیں واپس لے آئیں گے ایک کام کر سکتے ہو مزمل آفندی نے کہا شیمونا نام کی ایک لڑکی یہاں ہے ہاں مزمل اس آدمی نے کہا میں اسے جانتا ہوں یہ بھی کیا جاسوسی ہوئی کہ میں شیمونا کو نہ جان سکتا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ نظام الملک کے ہاں گئی ہوئی ہے میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک تو ہے مزمل نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے بھی پریشان کیا جا رہا ہو نہیں اس آدمی نے کہا اسے کوئی پریشانی نہیں اگر تمہارے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اسے بھی مشکوک سمجھا گیا ہوتا تو اسے تمہارے ساتھ ہی قید خانے میں پھینک دیا گیا ہوتا تم چاہو گے تو اسے بھی یہاں سے نکلوا کر تمہارے ساتھ بھیج دیں گے مزمل آفندی یوں مطمئن ہو گیا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں پر پانی پھینک دیا گیا ہو اب تمہارے کھانے پینے کا انتظام میرے ہاتھ میں ہوگا اس آدمی نے کہا میری کوشش یہ ہوگی کہ میں خود تمہیں کھانا دینے آیا کروں گا اگر میں نہ آ سکوں تو جو کوئی آدمی جو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے لائے وہ آرام اور اطمینان سے لے کر کھا لینا یوں ظاہر کرو جیسے تم اندر سے مر گئے ہو اور اب تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرو گے مجھے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے ہاں میرے بھائی مزمل نے کہا میں تم پر بھروسہ کروں گا تم جاؤ لیکن میرے فرار کا انتظام جلدی کرو میں کوشش یہ کروں گا کہ نظام الملک کو قتل کر کے واپس علم جاؤں ایسا ہی ہوگا مزمل اس شخص نے کہا اور وہ چلا گیا شیمونا نظام الملک کے خاص کمرے میں بیٹھی طبیب نجم مدنی کو سنا رہی تھی کہ وہ جب حسن بن صبح کے ساتھ تھی تو کیا کیا طریقے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لوگوں کو اپنا آلائے کار بنایا جاتا تھا شیمونا نے طبیب کو یہ بھی بتایا کہ اسے اور اس جیسی لڑکیوں کو تربیت دے کر استعمال کیا جاتا تھا محترم بزرگ شیمونا نے کہا حسن بن صبح کے پاس جادو بھی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ جادو اس نے احمد بن قطاش سے سیکھا ہے لیکن یہ جادو کم ہی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بجائے ایک اور جادو استعمال کیا جاتا ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا وہ جادو میں ہوں مجھے دیکھ لیں میں نے یہ جادو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے چلایا بھی ہے اور چلتا دیکھا بھی ہے تو اب میری بات سنو شمونا طبیب نجم نے کہا اب تمہیں یہی جادو مزمبل آفندی پر چلانا ہے میرا خیال ہے کہ تمہارا جادو آسانی سے چل جائے گا کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ تم سے دلی نہیں بلکہ روحانی محبت کرتا ہے ہاں میرے بزرگ شمنا نے کہا مزمل کو واپس اسی مقام پر لانے کے لیے میں تو اپنی جان بھی قربان کر دوں گی آپ مجھے کہیں گے کہ اپنی جان دے دو تو مزمل اپنی اصلیت میں آ جائے گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں ایسی ضرورت نہیں پڑے گی طبیب نے کہا میں تمہیں کچھ باتیں اور کچھ طریقے بتاؤں گا تم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے اس زمانے میں برین واشنگ کی اصطلاح سے کوئی واقف نہیں تھا لیکن برین واشنگ کا عمل موجود تھا اور حسن بن صباح برین واشنگ کا غیر معمولی طور پر ماہر تھا اور اس نے جو طریقے وضع کیے تھے انہیں آج کے ماہرین نفسیات اور ڈاکٹر بھی مستند مانتے ہیں میرے عزیز نظام الملک طبیب نجم مدنی نے خواجہ حسن توسی سے کہا اللہ نے ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا ہے نر اور مادہ کیا آپ نے جانوروں کو دیکھا نہیں کہ ایک مادہ کی خاطر وہ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں انسان کو خدا نے عقل دی ہے جذبات دیے ہیں اور کچھ حصے دی ہیں اس لیے انسانی نر اور مادہ ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے طریقے سوچ لیتے ہیں کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے مرد کی فطرت میں عورت کی طلب بڑی شدید ہوتی ہے مرد نے جب بھی دھوکہ کھایا عورت کے ہاتھوں کھایا اس لڑکی شمونا جیسی عورت ایک دلکش نشہ بن کر اپنی پسند کے آدمی پر طاری ہو جاتی ہے اگر عورت خود غرض ہے اور وہ اپنی پسند کے مرد سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے مثلا اس کے مال و اموال پر قبضہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنی نسوانیت کے نشے کے ساتھ کوئی اور نشہ بھی شامل کر لیتی ہے جو وہ دھوکے سے اس شخص کو دیتی رہتی ہے اس کے ساتھ وہ پیار و محبت کی ایسی ایسی مصنوعی حرکتیں کرتی ہے کہ اس کے چنگل میں آیا ہوا مرد اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے حسن بن صباح یہی نسخہ استعمال کر رہا ہے میں اس کی عقل کی تعریف کرتا ہوں کہ حشیش کو جس طرح اس نے استعمال کیا ہے وہ آج تک اور کسی کے دماغ میں نہیں آیا میں مزمل آفندی کے دماغ پر جو حشیش کے اثرات ہیں وہ اتار دوں گا کیا آپ اسے کوئی دوا پلائیں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہے نظام الملک نے پوچھا ہاں طبیب نجم نے جواب دیا اسے دوائی پلائی جائے گی لیکن آپ نے بتایا ہے کہ وہ قید خانے کی کوٹری میں بہت زیادہ اودھم بپا کر رہا ہے آپ اسے دوائی کس طرح پلائیں گے یہ کام آپ کو کرنا ہوگا ہاں محترم طبیب نظام الملک نے کہا میں نے ایک انتظام تو یہ کیا ہے کہ اس شخص پر قابو پایا جا سکے ذرا ٹہریں میں معلوم کرتا ہوں کہ وہ آدمی واپس آیا ہے یا نہیں نظام الملک نے دربان کو بلا کر پوچھا کہ وہ آدمی آیا ہے یا نہیں دربان کو معلوم تھا کہ کس شخص کے متعلق پوچھا جا رہا ہے اس نے بتایا کہ وہ ابھی ابھی آیا ہے نظام الملک نے اسے کہا کہ اسے فوراً اندر بھیج دو دربان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد وہی آدمی جو قید خانے میں حسن صبح کا جاسوس بن کر مزمل آفندی کے پاس گیا اور اسے ٹھنڈا کر آیا تھا اندر آیا کہو بھائی نظام الملک نے اس سے پوچھا کیا کر کے آئے ہو سب ٹھیک کر آیا ہوں اس شخص نے جواب دیا وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے میں نے اسے کہا ہے کہ آئندہ اس کے کھانے پینے کا انتظام میں کروں گا اس نے بخوشی یہ صورت قبول کر لی ہے اس نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا ہے آفرین نظام الملک نے کہا پھر وہ طبیب سے مخاطب ہوا اب اسے وہ دوائی آسانی سے پلائی جا سکے گی جو آپ اسے دینا چاہیں گے نظام الملک نے اس آدمی کو باہر بھیج دیا میں آپ کو خبردار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں طبیب نے کہا دوائی تو میرے پاس تیار ہے یہ میرا پہلا تجربہ ہوگا اس دوائی کا اثر یہ ہوگا کہ مزمل بے ہوش ہو جائے گا یا یوں کہہ لیں کہ سو جائے گا ایسا ہونا تو نہیں چاہیے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دوائی کی مقدار ایک آدھ قطرہ بھی زیادہ ہو گئی تو اس شخص کی موت واقع ہو سکتی ہے نہیں میرے بزرگ شمولا نے تڑپ کر کہا اور طبیب کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر التجا کے لہجے میں بولی ایسا نہ کہیں جان لینی ہے تو میری لے لیں موت واقع ہو تو میری ہو مجھے کوئی طریقہ بتائیں اگر کہیں تو میں اس کی کال کوٹری میں بند ہو جاتی ہوں شب و روز اس کے ساتھ رہوں گی اور مجھے امید ہے کہ اسے واپس اپنی اصلی ذہنی اور جذباتی حالت میں لے آؤں گی شمونا بیٹی نظام الملک نے کہا ہم مزمل جیسے قیمتی آدمی کو زیادہ دیر تک ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتے میں بھی تمہاری طرح مزمل کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں گھبراؤ نہیں لڑکی طبیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ضرور ہی مر جائے گا میں نے صرف اظہار کیا ہے ایک قطرے کا ہمیں یہ خطرہ مول لینے دو زیادہ تر کام تو تم نے کرنا ہے اور یہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے محترم طبیب نظام الملک نے کہا آپ وہ دوائی دیں صرف یہ خیال رکھیں کہ اس کی مقدار کم رکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جڑی بوٹیوں سے بنائی ہوئی دوائی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس دوائی میں کیا کیا ڈالا گیا ہے طبیب نے کہا یہ نایاب جڑی بوٹیوں سے بنی ہے جو ہمارے علاقے میں شاید ہی کہیں نظر آئیں اس میں صحرائی سانپ کے زہر کا کشتہ بھی شامل ہے اس میں کچھوے کی چربی بھی ایک خاص عمل سے گزار کر شامل کی گئی ہے یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحرائی سانپ ملنا کتنا دشوار ہے صحرا کہاں ہے اور کون وہاں سانپ کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے بہرحال میں نے یہ سانپ حاصل کیا اور اس کا زہر نکال کر دوائی میں شامل کیا ہے طبیب نے شمونا اور نظام الملک کو کچھ ہدایات دینی شروع کر دی سورج غروب ہو گیا قید خانے کی رہداریوں کی مشلیں جلا دی گئیں کچھ دیر بعد قیدیوں میں کھانا تقسیم ہونے لگا ایک سنتری نے مزمل آفندی کی کوٹری کا دروازہ کھولا اور خود ایک طرف ہو گیا کوٹری میں وہ شخص داخل ہوا جو مزمل کو ٹھنڈا کر گیا تھا اس نے کھانا اٹھا رکھا تھا سالن اور روٹیوں کے علاوہ ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا تھا مزمل یہ کھانا دیکھ کر حیران رہ گیا تمہارے چہرے پر حیرت کیوں ہے اس آدمی نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ آئندہ تمہارے کھانے کا انتظام میں کروں گا تمہیں اب یہی کھانا دیا جائے گا میں نے تمہارے فرار کا بھی انتظام کر لیا ہے تمہیں دو یا تین دن انتظار کرنا پڑے گا آرام سے کھانا کھاؤ اور یہ دودھ پی لو میں جا رہا ہوں اس شخص نے یہ بات مزمل کے کان میں اتنی دھیمی سی کہی تھی کہ سنتری کو سنائی نہیں دیتی تھی کوٹری کا دروازہ پھر بند ہو کر مقفل ہو گیا سنتری اس راہداری میں سے جس میں مزمل آفندی کی کوٹری تھی آہستہ آہستہ ٹہل رہا تھا یہ اس کی اور اس جیسے سنتریوں کی ہر رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی لیکن یہ سنتری جب مزمل کی کوٹری کے آگے سے گزرتا تھا تو اس کے قدم رک جاتے اور مزمل کو وہ سلاخوں میں سے غور سے جھانکتا تھا مزمل کھانا کھا رہا تھا سنتری دوسرے چکر پر آیا تو دیکھا کہ مزمل نے دودھ کا پیالہ منہ سے لگا رکھا تھا سنتری آگے نکل گیا اور کہیں رک گیا تھا کچھ وقت گزار کر وہ پھر رہداری میں آیا اور حزم معمول مزمل کی کوٹری کے سامنے آ کر بہت آہستہ ہو گیا اس نے دیکھا کہ پیالہ فرش پر پڑا تھا مزمل نے سارا دودھ پی لیا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کا سر ڈول رہا تھا اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں سنتری دو چار قدم آگے گیا اور رک گیا وہ پھر واپس آیا تو دیکھا کہ مزمل فرش پر سو رہا تھا اور اس کے سنائی دے رہے تھے سنتری دوڑ پڑا اور راہداری سے نکل گیا تھوڑی ہی دیر بعد وہی شخص آیا جو مزمل کا دوست بن کر اسے کھانا اور دودھ دے گیا تھا سنتری اس کے ساتھ تھا اس کے اشارے پر سنتری نے دروازہ کھولا وہ شخص اندر گیا اور مزمل کے پاس بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا اس نے مزمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلایا مزمل بیدار نہ ہوا دوسری بار اس آدمی نے مزمل کے سر کو ذرا زور سے ہلایا پھر بھی مزمل کی آنکھ نہ کھلی وہ آدمی اٹھا اور سنتری کو یہ کہہ کر تیزی سے نکل گیا کہ کوٹری کو مقفل کر دو وہ آدمی دوڑتا ہوا راہداری سے نکلا دوڑتا ہوا ہی قید خانے سے نکلا باہر اس کا گھوڑا کھڑا تھا اس پر سوار ہو کر اس نے ایڑ لگا دی قید خانہ شہر سے ذرا دور ویران اور بنجر سے علاقے میں تھا اس نے گھوڑا ملک شاہ کے دروازے پر جا روکا اور وہ کود کر گھوڑے سے اترا وہ دوڑتا ہوا اندر چلا گیا دربان اور محافظ کھڑے تھے لیکن انہوں نے اسے نہ روکا وہ جانتے تھے کہ یہ شخص آئے تو اسے روکنا نہیں تھا وہ ایک کمرے میں چلا گیا جہاں طبیب نجم مدنی نظام الملک اور شیمونا موجود تھے کیا خبر ہے نظام الملک نے پوچھا بڑی اچھی خبر ہے اس آدمی نے جواب دیا وہی اثر ہوا ہے جو محترم طبیب نے بتایا تھا وہ اتنی گہری نیند سو گیا ہے کہ میں نے اسے زور زور سے ہلایا اس کے سر کو جھنجوڑا لیکن اس کے پپوٹوں میں ذرا سی بھی حرکت نہیں ہوئی کیا وہ زندہ ہے شیمونا نے تڑپ کر پوچھا ہاں وہ زندہ ہے اس آدمی نے جواب دیا کیا میں اتنا احمق نظر آتا ہوں کہ مجھے سوئے ہوئے اور مرے ہوئے آدمی میں فرق معلوم نہ ہو نظام الملک طبیب نجم نے کہا اسے یہاں لے آؤ کچھ دیر بعد مزمل آفندی کی کوٹھری کا دروازہ کھلا ایک چارپائی کوٹھری میں داخل ہوئی جس کے ساتھ چار آدمی تھے چارپائی فرش پر رکھ کر ان آدمیوں نے فرش پر پڑے ہوئے مزمل کو اٹھایا اور چارپائی پر ڈال دیا اس میں بیداری کے کوئی آثار نہیں تھے ان آدمیوں نے چارپائی اٹھائی اور کوٹھری سے نکل گئے پھر وہ قید خانے سے بھی نکل گئے نظام الملک طبیب اور شیمونا بیتابی سے انتظار کر رہے تھے شیمونا بہت ہی بے چین اور بیتاب تھی اس کے حسین چہرے پر گھبراہٹ اور دل میں دعائیں تھیں وہ بار بار باہر دیکھ رہی تھی آخر وہ لوگ مزمل کو اٹھائے ہوئے آ گئے اور چارپائی اسی کمرے میں لا رکھی شیمونا نے لپک کر مزمل کی کلائی پکڑ لی اور اس کی نبز محسوس کی اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا تاثر آ گیا مزمل آفندی زندہ تھا مزمل کو اٹھا کر پلنگ پر ڈال دیا گیا اور وہ آدمی چارپائی اٹھا کر کمرے سے نکل گئے شیمونا طبیب نے مزمل کی نبز پر انگلیاں رکھے ہوئے کہا خطرہ ٹل گیا ہے نبز بالکل ٹھیک چل رہی ہے اگر دوائی کا اثر وہ ہوتا جو میں نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے تو مزمل کی نبز اس وقت تک خاموش ہو چکی ہوتی ہم چلے جائیں گے تم یہاں رہو گی اور اگر تمہیں ساری رات جاگنا پڑی تو جاگتے رہنا میں نے تمہیں ساری بات بتا دی ہے اور اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے دودھ وہ رکھا ہے یہ جاگ اٹھے تو پہلا یہ کام کرنا کہ اسے یہ دودھ پلا دینا اور جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں یہ پھر سو جائے گا اسے زبردستی بیدار کرنے کی کوشش نہ کرنا تم خود بھی سو جانا یہ بہت دیر بعد کل دن کو کسی وقت جاگے گا آج رات کے پچھلے پہر اسے کچھ بیدار ہونا چاہیے اور شیمونا نظام الملک نے کہا دروازے کے باہر چار آدمی ہر وقت موجود رہیں گے کوئی مشکل پیش آ جائے یا مزمل بیدار ہو کر پھر ہنگامہ بپا کر دے یا بھاگنے کی کوشش کرے تو یہ آدمی اسے سنبھال لیں گے اب یہ سوچ لو شیمونا طبیب نجم نے کہا اب تم پر منحصر ہے کہ اسے سنبھال لیتی ہو یا مزید بگاڑ دیتی ہو تم خود عقل والی ہو اور مردوں کو لگام ڈالنا جانتی ہو یہ تو پہلے ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہے شیمونا نے انہیں تسلی دی کہ وہ مزمل کو سنبھال لے گی وہ دونوں کمرے سے نکل گئے اور شمونا اس پلنگ پر بیٹھ گئی جس پر مزمل پیٹ کے بل پڑا تھا اور دھیمے دھیمے خراٹے لے رہا تھا